ختم کرتے دوڑنے والا قلم بند کے کون نہیں ہے جیسے جگہ جو میرے کو ڈاکی لکھا ہے اس کا ہے جی۔ کوئی میں کی صاحب تھا چوگی بننے دو سال ایک ہونا ہے کو لیا ایک مکھاڑ پیرن رہے ہیں لائبریری سے یہ سارے نہ لے کے آپ یاد روپ میں آپ بےکار سے بعد جو تو پشاور کا سب چلے گئے بند گرائی چل رہے ہیں سوٹ شم سے تین ہے کلاسک سیکھا رہا واقعہ رہتا ہے حل ہو سکتے ہیں تو کلاس گرائی میں کمرہ ہونا ہے نا سب اچھی اچھی مک لگی تھی ちゃんってもあるんですね。 ایسا ہے کہ بھی میرے سے لگے تھے میرا کتاب جو ہے ایئرپورٹ میں ٹھیک ہے وہ تو حیران ہو کے میں پاکستان کی جو بندہ ہے جیت اسکول یا اس میں وہ کتنی پیسے عربی آنی لکھنا بہت سبانی ہے اس میں دیکھ کے ماں یہ خوشی ہے کہ پاکستان ہے موجود یا جا کتابیں پڑھ سکتا مادری عربی جانے بندہ بتا ہی پڑھ سکتا یہ یہ ہے کہ عرب نہیں مادری عربی پڑھنی ہاں، بات باقی اگر کتابیں کے سائس مل سکتے ہیں کوٹر باقی چار کتابیں مصر نے کے بھی نیکسٹ سمجھنے ادھروں کہ ہر سات صرف ڈیڑھ پہلا پڑا آپ نے بارش باقی دس منٹ اس کو لگے میں میں عربی نہ نہ نہ کیے وہ نال لیا گا اچھا۔ ہاں۔ اچھا۔ سا بڑا سب من گڈا میل

کوئی قابل ہو تو والے ہے خاندان گزرا ہے ایرانی کا لارو کیا نام ہے مغل خاندان علامہ بڑی شان ہے قابل ہو شان کئی دیتے ہیں قابل بھی بند ہو ہاں، گھسانے کئی دیتے ہیں گھومنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اس طرح بنگی گڑھ گیا گھومنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے امیت صحیح اچھا کیونکہ میکسیمم جو ترقیاں ہوئی ہوئی گئی مسلمانوں کی کتنی ہے سارے مسلمان ہیں مطلب نائنٹی نائن پرسینٹ کسی اگر تحقیق کرو تو سارے اچھی جائیداد مسلمان ہے ٹیکسیم کیونکہ کتنی زیادہ ان فلائٹ نہ بارہویں صدی کے کامیاب تجربہ کر کے دیا اگوں آن ایجاد کیتا انیسویں صدی سے بھیویں صدی سے مسلمان ہی تجربہ بارہویں صدی کے اور کامیاب تجربہ کر کرتبہ نہ لینے والا ایک لڑکا آیا ابن فرناس کرنا اٹھ سو پنجہ عیسوی کے اس انسانی فلائٹ میں پہلا کامیاب تجربہ اس کیا پہلے بھی لوگ تجربے کرنے رہے ہیں لیکن ناکام رہے ہیں یعنی کہ میں منڈا پر مار گئے اس طرح ناکام پہلا کامیاب تجربہ کہ فلائٹ کے بعد انسان سلامت تھلے آیا یہ لڑکا آیا ابن فرناش اس کے کام تھا کہ اس دو بار بنا پر بنا کے تھی کہ اونچے مینار سے چڑھ سو مینار سے چڑھ کے پر اپنی آپ نے نال بدے بن گئے تو اس چھال مارے مینار ہوتا اتنا نال پر بن گئے تو چھال ماری سر یہ پہلے سلامت جا تھلے بندہ پوچھا بغیر کوئی نقصان ہوتا ہے کامیاب فلائٹ نے پہلا تجربہ اٹھ سو پنجہ عیسوی جو کرتبہ رنے والا لڑکا ہے ابن خرناس ابو صرف بارہویں صدی سے جہارویں فلائٹ نہ کامیاب کا تجربہ کر چکے ہیں اس بعد پھر ان کے بعد رلیز ہونے شروع ہو گئے بیٹھتا جی، سپے بہت اٹھے گیا دنیا سے جتنی ترقی سپے ہوئی ہے مسلمانوں نے دورے انسانی تاریخ ہی جی ترقی نہیں ہوئی کسی ملک قدرے جی ترقی نہیں ہوئی جتنی اسپے نے مسلمان نے دور بہت بڑی دن گورنمنٹ کی تھی جی، آٹھ سو سال کو گورنمنٹ کی تھی ایک ہی بڑی عجیب گل آئی کہ جی جی گورنمنٹ مسلمانہ کی تھی کسی کیدرے نہیں کی تھی دوئی جڑی عجیب گل ہے کہ مسلمان دنیا سے جیت بھی گئے نو تو مسلمانوں کی شناخت ختم نہیں ہوئی جی جتھے بھی سپین واید ملک کے جتھے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی نال شناخت بھی ختم ہو گئی بہت بڑی چیز ہے اتنی بڑی گورنمنٹ کرنے کے باوجود بالکل ہی ہونا سپے کچھ نہیں پن مسلمان ہی کون جی۔ جب انڈیا چائے انڈیا جو اپنی شناخت موجود ہے گو کہ گورنمنٹ گئے مسلمان کو چلی گئی لیکن مسلمان کی شناخت موجود ہے اور کئی ہے لیکن مسلمان موڑ گھنٹے گورنمنٹ دنیا کو چلی گئی لیکن مسلمانوں کی شناخت موجود ہے اسپے واحد ملک ہے اتنی بڑی گورنمنٹ کرنے کے باوجود کا بڑے عجیب اتنے ایک مال بڑھایا مال کمالی تک کہ مالی بالکل بند رکھا بالکل بند مال مال میں بالکل سینٹر جو بنایا تالاب تالاب جو بھریا پارا اچھا۔ بالکل سینٹر تالاب تالاب بھریا پارا ہاں، ہاں۔ مال نے چواں سائڈوں سے چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھے جنہیں تم سورج میں بالکل چند کرنا اندر ہاں، داخل ہو سکتا وہ خل ہوئی ڈائریکٹ مارنے ہاں۔ سینٹر اس تالاب سے سی اسے کرے پارا ایک کرن بھی جیسے ریاض اس نے لگنی اس نے چکا چون کر سٹ رہا ہے کہ بنا مالی بناخلا تالاب سوچتا کوئی اے مال چاہو چاہ باندھ صرف وہ سراختوں سرو نے چند کرنا جڑا اندراس ہو لیکن ایک کرن کی اگر آخ اس سے لگ میں جو سا روشن سب روشنی کرتے بندہ ہے اتنی روشنی آئیڈیالوجی تک کس بندے نے مینار تے ایک بنایا سسٹم کھڑی کبوتر بنایا کبوتر نے ابھی پلیٹ رکھی کبوتر ایک ہر ایک گھنٹے بعد ایک گیند دیکھی ایک ہوا نا ایک گیند گیندی چون پلیٹا ہوتے ٹیکسی کر دو کرتی دو گیندا نے دو سوتے ٹیسن دو بار کرتی بارہ وسم بارہ گے دو سوتے ٹیسن میں پلیٹا ہوتے بارہ بار تان کرتی سارا سیٹوں میں کچھ مینار ہوتے دوبارہ مطلب یہ سارا کچھ ہاں یہ کڑی بڑے

سپے کہ یوروپ اتنا فرق ہے کہ پورے یورپ نے جیڑا لباس صرف شاہی خاندانہ نے لوگ پانے ہیں پورے یورپ کے سپے نے گوام لوگ پانے ہیں یورپ اتنا پیچھے ہے پورے یورپ یوروپ صرف شاہی خاندانوں نے لوگ جا لاس ایک مارکیٹ سپے نے گوام لوگ ہاں، شہر گریا کپڑا دیتے گریا ہوتے کپڑا ہوتا ہے تھوڑا بدلوا سا کپڑا شہر نے گرمیاں کپڑا دیتے ہوتے دور

اپنی لات پاکستان ایک ملک ملو جی گے ابھی آپ علی چار بانٹ کے دے اس کو اگر تو سوبے نو گئے بانٹ بنڈنے گئے پھر کی ہوا کہ ایک بادشاہ پین بانٹ گیا دیر بانٹ گیا لاہور نہ دے بانٹ گیا کوئی رات نہ کام کرنے نہیں پی ان فیڈیلی لاہور نہیں پڑھنی لاہور اگریزی دین نہیں پڑھنی لیکن ایک اور پھر بھی ہونا بڑی عجیب چیز عجیب کام کہ جس ویلے اسپیم میں مسلمان جبال پذیر ہونے شروع ہوئے نا اس زیادہ بڑے سائنسدان کے علماء دے یہ لوگ سامنے آئے مقابلے چھ وجہ بجائے ہوں جڑا پیڑھی بچہ پڑھ کے بیٹھے آپ میڑے کو جڑے لوگ جی روپے زیادہ قابل لاہور جڑے ہونے میڈیا خالی پیڑھی والے مقابلہ کرنے جڑے لوگ روپ یہ زیادہ قابل ہونے چاہیے کراچی نے نے میں پراچیو ملے لوگ زیادہ قابل ہونے چاہیے پیڑ آتے ہی لگا لگاتا لیکن زیادہ بڑے لوگ پیدا ہوئے سرپرستی بنایا بچہ ہوں یہاں آپ کے لوگ بڑے بڑے عجیب کام کیے پھر اتنے تک بھی ہاں جی اس دور حافظ ابن عبد البر جب بندے پیدا ہوئے بندے حافظ ابن عبد البر رحم اللہ چار سو کتاب لکھی اسی ہزار پیجز کی مشکل ہے چار سو کتاباں کتاب ابھی سو پہنے نہیں اسی ہزار پیجز کی مشتمل چار سو کتاب لکھی مجھے آتے دے نے اپنے بات بندہ اسی ہزار پڑھنی اپنا پڑھ لیجیے بندے لکھی لیکن لکھی کیوں سب دست دینے لکھنا کوئی ریاض کر دینے دینا بھی گروپ اپنے جی کام کرنے کا کتابیں لکھی لکھیں ایجے ایجے لوگ اس دورے پیدا ہیں جیسے میں نے احتساب سویرے سات تک سی گہن ہوں کہ آپ یہ کچھ نہیں کرنے چاہیے کہ انگریزہ نے سات بات شروع کر دی تھی اس میں نہیں پڑھنی اس میں آپ نے انگریز کسی میں سات بہار لالیت اپنے انگریز میں آپ کی جگہ مقابلہ کرنے اتنے تک بھی پہنچنا کہ کی سردار کسی عیسائی حکمران ہاں تری اٹھ اٹھ سونے نے لدے بھیجے نو تری اٹھ سونے نے لدے بھیجے نو صرف اس واسطے بھائی میں جا مخالف سالی جس ابھی آپ ہی پھر سا مینڈ ایسا اتنا نہ دیں خالی اس کو خوش کرنے ہیں معاوضہ تو دے ہوا دیں پیسہ نہ خالی کو تمہیں نہ اتنا نہ خالی جی۔ محنت کرنے تری ووٹ سونے سے لگے تھے ختم ہو گئی تھی نہیں ختم ہو گئی تھی نام نشان لے گیا بہت مشہور مسجد مسجد پرتبان علامہ گہن صرف علامہ کھولی جی جی کئی سو سال بعد سنی صرف اقبال اقبال ہم بڑے آزاد آتے ہیں بڑے درپیش پیش ہوتا ہے بڑی مہربانی عام کرانے فرد ہے بچوں واسطے نہیں کھولنے جی، جی۔ لامہ دیکھو کھول کے دکھوں پھر تالا لا چھوڑا علامہ آندو ردان دیتی نماز پڑھی کرے نا آندو پہ جائے اور گیا بچا اسی طرح سے عبد الرحمان دوم پر بنایا اس سے مال بنوایا اس مالا اج بھی دنیا نے آ جائے مار چار اس دور ہے تھوڑی دور ہے جی عجائبات شمار کی طرح جو کوئی نیم ساری روس میں سارا مسلمان رات میں کچھ بجتوں ہے نا خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق افغانیا پر حق نہیں کیوں ہے لے عرب کا فلسطین کا تو یہودیاں نہ ہونا ہی چاہیے اسپین سارا مسلمانوں پر حق دیتا یہ بھی اربانے والے کرو وہاں دیکھا فلسطین پہ یہودی کا اگر آ کرا کہ فلسطین پہ یہودی کا اگر آ کر یعنی ہسپانیہ پر آپ نہیں کیوں میں لے عرب کا تو سارا بڑا ہی مسلمان ہے یہ دو ناروا ملتا فلسطین پہ یہودی کا اگر آ کر ہسپانیہ پر آپ نہیں کیوں میں لے عرب کا dá uma melhorada.